سلیمان تیمی نے ابو منحال سے اور انہوں نے حضرت ابو برزا رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں ساٹھ سے سو آیا تک پڑھا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار اکتیس